حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم خیبر کی فتح سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ترکاری یعنی لہسن پر جا پڑے لوگ بھوکے تھے اور ہم نے اسے خوب اچھی طرح کھایا پھر ہم مسجد کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بو محسوس کی آپ نے فرمایا جس نے اس بدبودار پودے میں سے کچھ کھایا ہے وہ مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے اس پر لوگ کہنے لگے لہسن حرام حرام ہو ہو گیا گیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اے لوگو ایسی چیز کو حرام کرنا میرے ہاتھ میں نہیں جسے اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے لیکن یہ ایسا پودا ہے جس کی بو مجھے ناپسند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھپن